بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہمارا سافٹ ویئر انجینئرنگ کا بارہواں لیکچر ہے اور میں آپ کے سامنے ہوں آپ کے ساتھ فخر لودھی تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں جو پچھلے سبق میں ہم نے جو لیسن میں جو چیز ہم نے ڈسکس کی تھی ذرا ایک بار اس کو ریوائز کر لیں اس کو ایک بار ریویو کر لیں اور اس کے بعد ہم اس بات کو آگے بڑھائیں گے تو پچھلے لیکچر میں جو چیزیں ہم نے ڈسکس کی تھیں پچھلے لیکچر میں ہم نے ڈیزائن کے بارے میں گفتگو شروع کی تھی کہ سافٹ ویئر ڈیزائن کیا چیز ہے اور ایکچولی ڈیزائن ان جنرل کیا چیز ہے ڈیزائن کے بارے میں جو چیز امپورٹنٹ بات ہم نے کی تھی وہ یہ تھی کہ ڈیزائن کی یہ جو ایکٹیویٹی ہے یہ ڈیزائن کا جو آپ ماڈل بناتے ہیں یہ بیسیکلی ایک روڈ میپ مہیا کرے گا الٹیمیٹلی ڈیولپمنٹ کے لیے وہ جو آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس ریکوائرمنٹ کو کس طریقے سے آپ بنائیں گے تاکہ آپ کا وہ سسٹم بنے گا اور الٹیمیٹلی وہ ساری ریکوائرمنٹس فلفل ہو جائیں گے تو یہ جو ہے یہ ڈیزائن اس حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ایک سٹیج ہے ڈیزائن کے حوالے سے ہم نے بات کرتے ہوئے ہم نے بات کی تھی کہ کمپلیکس سسٹمز کے ایٹریبیوٹس کیا ہوتے ہیں اور کمپلیکس سسٹمز کو ڈیزائن کرنے کے لیے کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے کمپلیکس سسٹمز کے ایٹریبیوٹس کے بارے میں جو ایک خاص بات ایک امپورٹنٹ چیز جو ہم نے بات کی تھی وہ یہ تھی کہ کمپلیکس سسٹمز جو ہوتے ہیں وہ وہ والے سسٹم ہیں جن میں اگر آپ نے ان کو پراپرلی مینج کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کی جو اس میں ڈفرنٹ طرح کے جو اینٹیز اور ایبسٹرکشنز یوز کی ہوئی ہیں ان کی تعداد کو منیمائز کیجیے اور ان اینٹیز اور ان آبجیکٹس کو اس طریقے سے بنائیں کہ وہ they themselves are simple اور جب وہ سیمپل چیزیں جب آپ جوڑیں گے تو آپ ایک آسانی سے زیادہ آسانی سے ایک زیادہ کمپلیکس سسٹم آپ بنا سکتے ہیں اسی حوالے سے ہم نے آگے چلتے ہوئے بات کی تھی سافٹ ویئر ڈیزائن کوالٹی کی ہم نے کہا تھا کہ سافٹ ویئر ڈیزائن کوالٹی کیا چیز ہے اور what are the attributes of a good software design میں نے جس طرح آپ کو یاد ہوگا بات کی تھی کہ جب آپ کوئی ڈیزائن کرتے ہیں تو اس میں ڈیزائنر کے سٹائل کی جھلک بہرحال نظر آتی ہے تو ضروری نہیں کہ اگر دو بندے ڈیزائن بنائیں تو وہ ایگزیکٹلی exactly ایک جیسی چیز ہی بنے گی لیکن ہمارے لیے یہ چیز امپورٹنٹ ہے کہ اگر جو دو ڈیزائن ہوں اگر ہمارے سامنے دو مختلف آپشنس ہوں تو ہم اس کو ایویلیویٹ کر سکیں اور یہ جانچ سکیں کہ ان میں سے کون سی بہتر آپشن ہے تو اس حوالے سے ہم نے ڈیزائن کی کوالٹی اور ایٹریبیوٹس کی ہم نے بات کی تھی اور ہم نے یہ کہا تھا کہ وہ ڈیزائن سب سے اچھا ڈیزائن ہے جو ایک مینٹنیبل ڈیزائن ہو ایسا ڈیزائن جو ایک سسٹم ایسا پروڈیوس کرے الٹیمیٹلی جو سسٹم مینٹنس کے پوائنٹ آف ویو سے آسان ہو اگر آپ کو یاد ہو مینٹننس جو ہے مینٹننس اور لائف سائیکل کا وہ والا حصہ ہے جب سافٹ ویئر آپریشن میں چلی جاتی ہے اور اس کے بعد وہ آپریشن سے اس میں جو کئی سالوں تک وہ جو سلسلہ چلتا رہتا ہے اس میں جو کچھ بھی اگر انہینسمنٹس ہیں وہ بھی مینٹننس کا حصہ ہے اگر اس میں کوئی ڈیفیکٹس ڈیٹیکٹ ہوتے ہیں ان کو ٹھیک کرنا وہ بھی مینٹننس کا حصہ ہے تو مینٹننس وہ ایک بار ڈلیوری کے بعد ایکسپٹینس کے بعد جب آپریشن میں چلی گئی تو اس کے بعد جب تک وہ سافٹ ویئر چلتا رہے گا وہ اس میں ہم کہتے ہیں کہ یہ اپنی مینٹننس فیس سے گزر رہا ہے کیونکہ یہ ایک بڑا لمبا سائیکل ہوتا ہے بڑا لمبا ٹائم ڈیوریشن ہوتی ہے اس وجہ سے اس پہ خرچ بھی کافی زیادہ ہوتا ہے اور اسی خرچ کو اگر کم کیا جائے تو ہم کافی بچت کر سکتے ہیں تو ایسا سسٹم بنانا جو آسانی سے مینٹین کیا جا سکے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ الٹیمیٹلی سافٹ ویئر کی کاسٹ ریڈیوس کر رہے ہیں تو بیسک ایلیمنٹ جس چیز کا ہمیں خیال رکھنا ہے مینٹیننس کس چیز کا نام ہے مینٹیننس بیسیکلی ایک چینج کا نام ہے سافٹ ویئر میں جہاں جہاں چینج آئے گی جب آپ مینٹین کریں گے جب آپ کوئی نئی چیزیں لے کے آئیں گے جب آپ ڈیفیکٹس کو ریموو کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے سافٹ ویئر کو چینج کرنا ہے تو ہمارا گول اور آبجیکٹو یہ ہے کہ ایسا سسٹم بنایا جائے جس میں چینج کرنا آسان ہو اسی حوالے سے ہم نے آگے چلتے ہوئے بات کی تھی کوہیجن اینڈ کپلنگ کی کوہیجن اینڈ کپلنگ کیا چیز ہے کوہیجن کیا چیز ہے کوہیجن ہم نے یہ کہا تھا کہ ایسا سسٹم ایسا موجول جس کے اندر سب کمپوننٹ اس کے چھوٹے جو جن کمپوننٹ سے مل کے وہ موجول یا وہ کمپوننٹ بنا ہے وہ اس کے آپریشن کے لیے اس کے سارے کام کے لیے ضروری ہوں اور وہ سارے ایک دوسرے سے بڑے اچھی طریقے سے جڑے ہوئے ہوں کسی ایک کو نکالیں گے تو وہ جو اینٹی ہے وہ اپنا جو آبجیکٹو ہے وہ پورا نہیں کر پائے گی اور اس میں کوئی چیزیں ضرورت سے زیادہ نہ ہوں یعنی کہ وہ سسٹم کے صرف ایک اسپیکٹ کو کور کر رہا ہو ایسا نہ ہو کہ وہ بہت ساری مختلف چیزیں اس میں میکس اینڈ میچ ہو رہی ہیں اور وہ ایک ملغوبہ سا بن گیا ہے جس میں بہت سارے کام ہو رہے ہیں تو ایسا سسٹم بھی کوہیسو سسٹم نہیں ہوتا coupling on the other hand ہم نے بات کی تھی کہ کپلنگ جو ہے وہ انٹر کمپوننٹ لنکیجز کی بات ہے اگر کمپوننٹس ایک دوسرے پہ جو ہے بہت زیادہ ڈپینڈ کر رہے ہیں تو وہ سسٹم ہائیلی کپلڈ ہوگا اور ہمارا گول اینڈ آبجیکٹو جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایسا سسٹم ڈیزائن کیا جائے جس میں کوہیجن کم ہو سوری جس میں کوہیجن زیادہ ہو اور کپلنگ کم ہو یہ کوہیجن اور کپلنگ جو ہیں یہ ذرا تھوڑے سے زیادہ مشکل کانسیپٹس ہیں شاید اتنی آسانی سے آپ کو سمجھ نہ آ رہے ہوں یا سمجھ نہ آئے تو آئیے چلتے ہیں دیکھتے ہیں ایک ایگزامپل کی مدد سے میں اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور امید ہے اس کے بعد آپ کو یہ کانسیپٹس زیادہ بہتر طور پہ سمجھ آ جائیں گے تو آئے یہ میں آپ کے سامنے ایگزامپل پیش کر رہا ہوں یہ جو میں آپ کے سامنے ایگزامپل پیش کر رہا ہوں یہ ایک ویکٹر کی کلاس ہے ویکٹر جو آپ کو یاد ہوگا جو اینٹی ایسی ہوتی ہے کہ ویکٹر ٹو ڈائمینشنل اسپیس میں آپ اس کی میگنیچیوڈ اور اس کے اینگل سے بھی ایک ویکٹر کو آپ ظاہر کر سکتے ہیں اور ایک ویکٹر کو اس کے ایکس کمپونیٹ اور اس کے وائی کمپونیٹ کے طور پہ بھی اس کو ریپرزینٹ کیا جا سکتا ہے تو یہ ویکٹر کی کلاس ہے جس میں میں نے یہ چوز کیا ہے کہ اس کو ریکٹینگولر کوڈینیٹ کی صورت میں ریپرزینٹ کیا جائے یعنی کہ اس ویکٹر کو اس کے ایکس کمپونیٹ اور اس کے وائی کمپونیٹ کے صورت میں ہم اسٹور کریں گے اور اس پہ جو آپریشنس ہوں گے وہ اس کے ایکس اور وائی کمپونیٹس کے حوالے سے ہوں گے تو یہ اس میں دو اس کے ڈیٹا ممبرس ہیں ایکس کمپوننٹ اور وائی کمپوننٹ پھر ہمارے پاس ایک کنسٹرکٹر فنکشن ہے جس میں ایکس اور وائی کمپوننٹ کی ہم ویلیو سیٹ کرتے ہیں پھر ہم نے یہ کچھ گیٹر فنکشن لکھے ہوئے ہیں جو get X component and get Y component اس کے علاوہ ہم نے کچھ آپریشنس ڈیفائن کیے ہوئے ہیں get magnitude and get angle اور میگنیچیوڈ اگر آپ کو یاد ہو کیسے کیلکولیٹ ہوتا ہے یہ ایکس کمپونیٹ کا اسکوئر پلس وائی کمپونیٹ کا اسکوئر اس کا انڈر روٹ جو ہے یہ اس کا میگنیچیوڈ ہوتا ہے ویکٹر کا اور جو tangent inverse Y by X یہ اس کا جو اینگل اس ویکٹر کا ہے اس سے ہمیں وہ اینگل ملتا ہے تو یہ بیسک سی کلاس ہے ویکٹر کی جس پہ ہم کچھ آپریشنس کر سکتے ہیں اس کلاس میں ایک چیز ذرا خاص طور پہ نوٹ کرنے کی ہے جو عام طور پہ جب ہم پروگرام لکھتے ہیں تو ایسا نہیں لکھتے لیکن یہ کیونکہ میں اگزامپل ایک بیڈ سسٹم کی دینا چاہ رہا تھا اس وجہ سے یہ پروگرام اس طریقے سے لکھا گیا ہے اس میں جو ڈیٹا ممبرس جو ہیں یہ پبلک ممبرس ہیں یہ پرائیویٹ ممبر نہیں ہیں کلاس کے سو یہ چیز ذرا ذہن میں رکھیے گا اب آئیے چلتے ہیں کہ ہم نے ایک ویکٹر کی ڈاٹ پروڈکٹ معلوم کرنی ہے دو ویکٹرز کی اگر آپ کو یاد ہو دو ویکٹرز کی ڈاٹ پروڈکٹ کیا ہوتی ہے ویکٹرز کی ڈاٹ پروڈکٹ ہوتی ہے دو ویکٹرز اگر ہوں ان کے ایکس کمپوننٹس کو ملٹیپلائی کر دیا جائے اور ان کے وائی کمپوننٹس کو ملٹیپلائی کر دیا جائے اور ان دونوں جو آپ کے پاس جو یہ آپ نے جو آپریشنس کیے ہیں ان کا سم لے لیا جائے that is sum of multiplication of X components and multiplication of Y components یہ ایک اسکیلر کوانٹٹی ملتی ہے جو ڈاٹ پروڈکٹ آف ویکٹرس کہلاتی ہے تو یہ ڈاٹ پروڈکٹ کا جو فنکشن تھا یہ فنکشن ہماری کلاس کا ممبر نہیں ہے اس وجہ سے اگر کسی یوزر نے دو ویکٹرز کی ڈاٹ پروڈکٹ معلوم کرنی ہے تو اسے کچھ اس طریقے سے فنکشن لکھنا پڑے گا یہ ایک dot product is equal to A dot get X component multiplied by B dot get X component plus A dot get Y component multiplied by B dot get Y component تو یہ جو ہے یہ دو ویکٹرز اے اور بی جو آپ کے پاس ہیں ان کی ڈاٹ پروڈکٹ آپ کو اس سے ملے گی اب کوئی یوزر جو ہے وہ پروگرام جب لکھے تو اسے یہ سامنے نظر آ رہا ہو کہ یہ دو اس کے پبلک ممبرس ہیں ایکس کمپونیٹ اور وائی کمپونیٹ تو ان کو کافی آسانی سے ایکسس کیا جا سکتا ہے so instead of using these getter function get X component get Y component تو وہ یوزر کچھ اس طرح کا پروگرام بھی لکھ سکتا ہے that is dot product is equal to A dot X multiplied by B dot X plus A dot Y multiplied by B dot Y that is کہ ایکس کمپونیٹ اس کا اور بی کا X multi multiplied by A کا Y component multiplied by B کا وائی کمپونیٹ دیٹ از اس نے ڈائریکٹلی اس کے جو ڈیٹا ممبرس تھے ان کو ایکسیس کر لیا اور ان کو یوز کرتے ہوئے جو اپنا کام جو کرنا تھا اس نے اچیو کر لیا بظاہر یہ ایک بڑی انوسینٹ سی چیز ہے اور دیکھنے میں یہ لگتا ہے کہ یہ دوسرا پروگرام ہے یہ بہتر ہے کیونکہ پہلے میں آپ کو خام خواہ کچھ فنکشنز کال کرنے پڑ رہے ہیں اور اس سے آپ ایک تو آپ کا کوڈ بھی لمبا ہو رہا ہے پڑھنے میں بھی پرابلم ہو رہی ہے اور لکھنے میں بھی ظاہر ہے کہ ایسی آپ کو کچھ لکھنا پڑے گا اور شاید کچھ کسی اسٹیج پہ اگر ایفیشنسی کے کوئی ایشوز ہوں تو وہ بھی شاید اس کے بیچ میں آ سکتے ہیں لیکن from a coupling point of view یہ جو پہلا پروگرام تھا وہ لیس کپلڈ تھا اور دوسرا پروگرام جو ہے وہ زیادہ کپلڈ ہے وہ کس طریقے سے اگر میں یہ چاہوں اب کہ یہ جو میری ویکٹر کی کلاس تھی اس کی ریپرزینٹیشن جس طریقے سے میں نے کہا تھا شروع میں کہ آپ اسے پولر کی صورت میں بھی ریپرزینٹ کر سکتے ہیں اور اس کے ریکٹینگولر کمپونیٹ کی صورت میں بھی ریپرزینٹ کر سکتے ہیں ریکٹینگولر میں تو ہم نے کیا تھا ایکس کمپونیٹ اور وائی کمپونیٹ کل کو میں اگر اس کو پولر کوآڈینیٹس میں اگر میں اس کو ریپرزینٹ کرنا چاہوں یعنی کہ اس کا میگنیچیوڈ اور angle instead of X component and Y component تو مجھے جو کچھ کرنا پڑے گا وہ شاید یہ گیٹ میگنیچیوڈ اور گیٹ اینگل جو ہے وہ ڈائریکٹلی مجھے اس ممبر ویریبل سے مل جائیں گے اور جو گیٹ ایکس کمپونیٹ اور گیٹ وائی کمپوننٹ اس میں مجھے کچھ تھوڑا سا لاجک چینج کرنا پڑے گا لیکن یو you نو know, اس کلاس کی حد تک تو یہ بات ٹھیک ہے میں نے کسی وجہ سے اس کی ریپرزینٹیشن چینج کی ہو سکتا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ بار بار مجھے کوئی ایسا آپریشن کرنا ہے جس میں میگنیچیوڈ اور اینگل کا زیادہ استعمال ہے بجائے اس کے ایکس اور وائی کمپوننٹس کے مثلاً ملٹیپلیکیشن کے یا اور اس طرح کی کوئی چیز ہے تو میں یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ اس کی ریپرزنٹیشن چینج کر دی جائے اب وہ جو یوزر کا پروگرام تھا اس پہ کیا گزری ذرا اس پہ ایک نظر ڈالیے یوزر نے پہلے اگر پروگرام یہ لکھا تھا dot product is equal to A dot X component multiplied by B dot get X component plus A dot get Y component multiplied by B dot Y component in that case user program میں کسی قسم کی کوئی چینج نہیں ہوئی کیونکہ یہ جو کلاس تھی اس نے ایکس کمپونیٹ اور وائی کمپونیٹ جو گیٹ ایکس کمپونیٹ اور گیٹ وائی کمپونیٹ جو میتھڈس تھے وہ اس نے مہیا کیے اور اپنا جس طریقے سے ریپرزینٹیشن چینج ہوئی تو اس کے اندر لاجک چینج ہو کے تو اس نے اپروپریٹلی جو بھی انفارمیشن تھی وہ اسے یوزر کو پہنچا دی تو اگر یوزر نے پروگرام ایسے لکھا ہوتا تو یوزر کو اپنے پروگرام میں چینج کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی آن دی ادر ہینڈ جو دوسرے طریقے سے یوزر نے پروگرام لکھا جس میں اس کے ممبر ایلیمنٹس uh, کو ممبر کمپوننٹس کو ڈائریکٹلی ایکسیس کیا گیا تھا that is A dot X component multiplied by B dot X component plus A dot Y component multiplied by B dot Y component اب اس صورت میں دیکھیے کہ اس پروگرام پہ کیا بنی یقیناً آپ uh, یہ میری بات سمجھ گئے ہوں گے اس صورت میں وہ پروگرام کام نہیں کرے گا کیوں نہیں کام کرے گا بیکاز وہ اب جو انٹرنل ریپرزینٹیشن ہے ویکٹر کی وہ چینج ہو گئی ہے اور ایکس کمپونیٹ اور وائی کمپونیٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے تو اس وجہ سے یوزر کو اپنے پروگرام میں بھی چینج کرنی پڑے گی تو آپ نے یہ دیکھا کہ ایک کیس میں جب آپ نے جو بیس کلاس تھی جو یوز ہو رہی تھی کلاس ویکٹر کی جب اس میں کوئی چینج ہوئی تو اس میں یوزر کے پروگرام میں کوئی چینج نہیں کرنی پڑی اور دوسرے کیس میں جب آپ نے ویکٹر کلاس میں چینج کی تو نہ صرف ویکٹر کلاس میں چینج ہوئی بلکہ یوزر کے پروگرام میں بھی چینج ہوئی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلا کیس تھا وہ ایک لوزلی کپلڈ سسٹم تھا کپلنگ بہرحال اپنی جگہ پہ تھی کیونکہ وہ ایک دوسرے پہ ڈپینڈنٹ ہے یوزر کا پروگرام اس کو استعمال کر رہا ہے لیکن وہ ڈپینڈنسی کس طریقے سے ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ اگر آپ کو وہاں پر چینج کریں تو اس جگہ پہ بھی دوسری جگہ پہ بھی آپ کو چینج کرنی پڑے گی آن دی ادر ہینڈ جو دوسرا جو ہم نے سولوشن تھا جس میں وہ ڈائریکٹلی ایکس اور وائی کمپونیٹس کو یوز کر رہا تھا یوزر کا پروگرام اس کیس میں جب آپ نے ویکٹر میں چینج کی تو یوزر پروگرام میں چینج ہوئی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی کپلنگ زیادہ اسٹرانگ تھی جب ایک ہلا تو دوسرا اپنی جگہ سے ہل گیا جب ایک میں کوئی چینج ہوئی تو دوسرے میں ہوئی تو ایسا سسٹم جس میں کپلنگ زیادہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو جب چینج کے حوالے سے ہی میں آپ سے بات کروں گا دوبارہ کہ جب چینج کرنی پڑے تو یہ چینج لوکلائزڈ نہیں ہے یہ چینج پھیلی ہوئی ہے جہاں جہاں ویکٹر کی کلاس کو یوز کیا جا رہا ہوگا وہاں وہاں جا کے آپ کو یہ چینج کرنی پڑے گی اس وجہ سے اس چینج کو مینج کرنا مشکل ہوگا سب سے پہلے تو آپ کو یہ ڈھونڈنا کہ کہاں کہاں یہ استعمال ہو رہا ہے اور اس کے بعد ایکچولی وہاں پر جا کے چینج کرنا تو یہ چینج کو مینج کرنا زیادہ مشکل ہوگا اور اس پہ زیادہ کاسٹ آئے گی اب چلتے ہیں دوسری طرف ہم کوہیجن کی بات کرتے ہیں تھوڑی سی کوہیجن بھی یہ جس طریقے سے پچھلی بار میں نے بات کی تھی یہ کپلنگ سے ایک ریلیٹڈ سا کانسیپٹ ہی ہے ملتا جلتا کانسیپٹ ہی ہے ذرا تھوڑا سا کانسیپٹ فرق ہے اس میں ہم کہتے ہیں کہ زیادہ اسٹرانگ کوہیجن ہمیں چاہیے کپلنگ میں ہم کہتے ہیں کہ ہمیں لوزلی کپلڈ چیز چاہیے یہ بھی میں ایک ایگزامپل کے ذریعے میں واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں میرا خیال ہے کہ اس کے بعد شاید آپ کو بات میری ذرا زیادہ آسانی سے سمجھ آ جائے گی تو آئیں چلتے ہیں یہ ایگزامپل دیکھتے ہیں یہ دیکھیے یہ ایک کلاس ہے ونس اگین اور یہ کلاس جو ہے یہ ایک بک لائبریری میں کوئی شاید انفارمیشن مینٹین آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے ایک کلاس بنائی گئی ہے تو اس میں جو انفارمیشن جو مینٹین کی جا رہی ہے وہ یہ ہے بک آئی ڈی کتاب کا I S B N number کتاب کے آتھرس کتاب کا ٹائٹل کتاب کا پبلشر ایئر آف پبلیکیشن اس کے بعد پھر انفارمیشن کچھ آ جاتی ہے بورر کے بارے میں اسی کلاس کے اندر borrower I D borrower's name borrower's address then issue date and due date اور پھر ظاہر ہے کہ اس کے اوپر یہ سارے آپریشنز ہوں گے جو کچھ کتاب سے تعلق رکھتے ہیں کتاب کے بارے میں کچھ انفارمیشن اگر آپ کو لینا چاہیں کچھ انفارمیشن بورور کے بارے میں ہے اب یہ جو چیز جو ہے اگر ایگزامپل کو ذرا غور سے دیکھیے تو اس میں آپ کو جو چیز نظر آئے گی یہ ایک ایسا آپ کو ایک آبجیکٹ نظر آ رہا ہے جس میں دو مختلف کانسیپٹس ایکچولی اکٹھے کر دیے گئے ہیں ایک ہی جگہ پہ اچھا اسی حوالے سے میں ذرا بات کرتا چلوں شاید آپ کو بات سمجھنی ذرا آسان ہو اگر آپ نے ڈیٹا بیس سسٹمس کا اگر آپ کو یاد ہو تو ڈیٹا بیس سسٹمس میں جو چیز تھی جس کو ہم نارمل فارمز کہتے تھے اس کا اطلاق اس جگہ پہ بھی ہو رہا ہے اس میں اگر آپ دیکھیے تو اگر جو بک آئی ڈی جو ہے وہ اگر اس کی پرائمری کی ہم مان لیں اگر ہم ڈیٹا بیس کے حوالے سے اسے دیکھتے ہیں تو اگر اس کی پرائمری کی ہم بک آئی ڈی مان لیں تو یہ جو بورور آئی ڈی اور بورور نیم اور بورور ایڈریس جو ہیں یہ ایکچولی بورور نیم اور بورور ایڈریس اس کا بک آئی ڈی سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا بورور کے آئی ڈی سے تعلق ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایٹریبیوٹس ایسے ہیں جو کی ایٹریبیوٹ پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں یہ بورور آئی ڈی پہ ڈیپینڈنٹ ہے بک آئی ڈی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے تو یہ سیکنڈ نارمل فارم کا کانسیپٹ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو یہ بیسیکلی اس سے ملتی جلتی بات ہے اب ہم ذرا آبجیکٹ کے بارے میں واپس آ جائیے ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ ہم نے کوہیجن کے بارے میں کیا بات کی تھی ہم نے کہا تھا کہ کوہیجن میں جو کانسیپٹ یا جو اینٹی یا جو ایبسٹریکشن جس چیز کو ہم ماڈل کر رہے ہیں وہ صرف ایک ایسپیکٹ کو ماڈل کرنے کے لیے کام آنی چاہیے اس میں ہم نے دو مختلف چیزوں کے بارے میں انفارمیشن رکھی ہوئی ہے ایک کتاب اور ایک بورور ہو سکتا ہے کہ آپس میں ریلیٹڈ بھی ہوں کسی طریقے سے لیکن وہ ریلیشن شپ ہم دیکھیں گے کہ کیسے اسے بعد میں ہم ماڈل کر سکتے ہیں لیکن اصل میں کتاب کا بورور نیم سے کوئی تعلق نہیں بورور کے ایڈریس سے کوئی تعلق نہیں تو اس وجہ سے یہ انفارمیشن جو ہے یہ ایک سیپریٹ گروپ آف انفارمیشن ہے اس میں دو گروپس آف انفارمیشن آپ کو بڑے واضح طور پہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ایک جو ہے کتاب کے بارے میں انفارمیشن اور ایک بورور کے بارے میں انفارمیشن اور یہ آپس میں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اگر بورور کے بارے میں انفارمیشن آپ بیچ میں سے نکال بھی لیں گے تو کتاب as an entity that information is complete there so اس میں جو باقی چیزیں رہ جائیں گی وہ ایک کوہیسو کوہیسو یونٹ یونٹ زیادہ کے طور پہ سامنے آئیں گی اگر یہ بورور کے بیچ میں انفارمیشن ڈالتے ہیں تو یہ ایک کم کوہیسو یونٹ ہے بیکاز اس میں دو کانسیپٹس ہیں اور دونوں آپس میں ان کا تعلق نہیں ہے اس وجہ سے دونوں آپس میں انٹریکٹ نہیں کر رہے اور یہ ایک کم کوہیسو کلاس ہے تو یہ کوہیسو یونٹ جو ہے یہ ونس اگین ایگزامپل کے بعد ایسا یونٹ جس میں صرف ایک کانسیپٹ کا بیان ہو صرف ایک کانسیپٹ کے بارے میں انفارمیشن ہو مختلف کانسیپٹس اکٹھے نہ کر دیے گئے ہوں وہ ایک کوہیسو یونٹ کہلاتا ہے اس کی کیا امپورٹنس ہے یہ کیوں فائدے مند ہے ایک بہتر ڈیزائن بنانے میں ایک مینٹنیبل ڈیزائن بنانے کے حوالے سے اس چیز کا ذکر میں ابھی تھوڑی دیر میں کروں گا جب میں آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈیزائن اور فنکشنل ڈیزائن کو میں کمپیئر کروں گا اس وقت میں اس چیز کا دوبارہ ذکر کروں گا تو یہ دو چیزیں ہم نے دیکھی کپلنگ اینڈ کوہیجن کپلنگ جو ہے ایسا چیز ہے کہ سسٹمز جو ہیں آپس میں ایک دوسرے پہ ڈپینڈنسی جتنی اس کی کم سے کم ہو وہ ہم نے ایسا سسٹم بنانا ہے اور کوہیجن یہ ہے کہ ایسا انڈیویجل جو کمپوننٹ جو ہم بنا رہے ہیں وہ آپس میں ایسے ہوں کہ اس کے سارے پیسز جو ہیں وہ اس کمپوننٹ کے لیے ضروری ہوں اور اس سے بلونگ کرتے ہوں دو مختلف تین مختلف کانسیپٹ جو ہیں ان کا ملغوبہ نہ ہو تو اس چیز کو ہم کیسے ریپرزینٹ کر سکتے ہیں اس کو دکھانے کے سمجھانے کے شاید کچھ اور بھی میں اگر گرافیکل ایڈز سے مدد لوں تو شاید آپ کو یہ بات زیادہ آسانی سے اور سمجھ آ جائے گرافیکلی اگر اس چیز کو دیکھیں تو یہ چیز کپلنگ اور کوہیژن یہ کچھ اس طریقے سے ریپرزینٹ کی جا سکتی ہے یہ آپ کے سامنے سلائڈ آ گئی ہوگی اس میں یہ ایک طرف کپلنگ ہے اور ساتھ میں اگلی سلائڈ میں میں آپ کو دکھاؤں گا تو یہ کچھ ذرا میں اس کو ایکسپلین کرتا چلوں یہ جو لیفٹ سائڈ پہ آپ کو چیز نظر آ رہی ہے یہ بیسکلی ایک ریپرزینٹیشن ہے ہائیلی کپلڈ سسٹم کی اس ہائیلی کپلڈ سسٹم میں اس کا مطلب یہ ہے کہ لنکیجز بے شمار ہیں یہ جو لائنز جو ہیں یہ بیسیکلی لنکیجز کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز ہر دوسری چیز کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے کنیکٹڈ ہے اور اس کنیکشن کی وجہ سے یہ آپ کو کوئی سیرا ڈھونڈنے میں بھی کافی مشکل نظر آئے گی اور یہ بات یہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ بیچ میں سے کسی ایک لائن کو پکڑیں اور اس کو اگر ایک کونے کو پکڑیں اور اس پہ جو سسٹم لگا ہوا ہے اس کو چینج کرنے کی کوشش کریں تو یہ لائن جس جس جگہ سے گزر رہی ہے جہاں جہاں وہ سسٹم اس کو یوز کر رہا ہے شاید وہ ان تمام جگہوں پہ آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت پڑے گی کہ کیا چینج ہوگی کس طریقے سے اس کو مینج کرنا ہے تو یہ ایک ایگزامپل ہے یہ ایک ریپرزینٹیشن ہے ایک ہائیلی کپلڈ سسٹم کی آن دی ادر ہینڈ یہ جو دوسری سائڈ آپ کو اس کی سلائڈ کی نظر آ رہی ہے اس میں آپ کو کچھ نظر آ رہا ہوگا کہ یہ کچھ گروپس ہیں وہ آپس میں ان میں کپلنگ بہت زیادہ ہے اور ود انٹر گروپس جو ہے وہ کپلنگ کم ہے ان میں درمیان میں جو لائنیں ہیں یہ شو کر رہی ہیں انٹر گروپ کپلنگ اور جو گروپس کے درمیان میں لائنیں ہیں جو آپ کو یہ تین ایک دو تین یہ جو نظر آ رہے ہیں یہ ایک طرح سے آپ سمجھ لیں یہ گروپ ہیں ان کی انٹرا کمپوننٹ کپلنگ بہت زیادہ ہے یہ اگر ہم اسے گروپ کے طور پہ ہم دیکھیں یہ تین گروپس کو دیکھیں ان میں کپلنگ لو کپلنگ ہے اور یہ گروپ بظاہر یہ ایک چیز یہ ایک دوسرا کانسیپٹ بھی یہاں پر ریپرزینٹ ہو رہا ہے اور وہ کانسیپٹ ہے کوہیجن کا that is these groups by themselves they are highly cohesive groups اس وجہ سے ان کی کمپونیٹس جو ہیں آپس میں they are very strongly coupled لیکن اکراس دا گروپس کپلنگ بہت ویک ہو جاتی ہے بہت کم کپلنگ ہے اور وہ ایک دوسرے پہ اتنے زیادہ ڈپینڈنٹ نہیں ہیں جتنے کے پہلے کیس میں ڈپینڈنٹ تھے تو یہ ایک طریقہ ہے اس چیز کو ریپرزینٹ کرنے کا ایک طریقہ اس کو میں آپ کو کوہیجن کے سلسلے میں میں آپ کو ایک دوسری سلائڈ دکھاتا ہوں اور وہ اس سے ملتی جلتی ہی کانسیپٹ ہے جو ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھا تھا اس کو ویژلی میں کیسے آپ کے سامنے ریپرزینٹ کرتا ہوں یہ جو آپ کے سامنے ایک کلاس نظر آ رہی ہے کلاس ایکس اس کلاس میں ایکچولی کچھ دو گروپس آف ڈیٹا یہ جو آپ کو بلاکس سے نظر آ رہے ہیں یہ جس میں درمیان میں کچھ لائن سی ہے یہ دو گروپس آف ڈیٹا ہیں اور ان دو گروپس آف ڈیٹا کی کیا پہچان کیا ہے یہ بڑی آسان سی چیز ہے کہ اگر آپ ان پہ سیٹ آف فنکشنس کو دیکھیں تو ایک سیٹ آف فنکشن ایک گروپ پہ کام کر رہا ہے اور دوسرا سیٹ آف فنکشن دوسرے گروپ پہ کام کر رہا ہے ایسے فنکشن نہیں ہیں جو سب چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دو مختلف کانسیپٹس جو ہیں وہ اس میں اکٹھے کر دیے گئے ہیں تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اس یہ کلاس جو ہے یہ ایک لوزلی کوہیسو کلاس ہوگی اس کو ہم اگر ان دو کلاسز میں ایکس ون اور ایکس ٹو میں توڑ دیں جس طریقے سے گرافکلی ریپرزینٹ کیا گیا ہے تو by themselves they will be more cohesive highly cohesive classes اور یہ ایک بہتر سسٹم الٹیمیٹلی اس کے نتیجے میں آپ کو ملے گا یہ کپلنگ اور کوہیجن کی جو بات ہے یہ چلتی رہے گی اور میں بار بار مختلف ایگزامپلس کے ذریعے اپنی بات کو واضح کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا بہرحال اس سٹیج پہ یہ بات سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ جب سسٹم کپلڈ ہوگا زیادہ کپلڈ ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں چینج کرنا زیادہ مشکل ہے اور جب سسٹم زیادہ کوہیسو ہوگا تو اس کا مطلب ہے اس میں چینج کرنا زیادہ آسان ہے یہ جب یہ جو آسانی جو ہے چینج کرنے کی یہ کس طریقے سے ہے اس کے پیچھے جو کانسیپٹ ہے اس کانسیپٹ کو کہتے ہیں انکیپسولیشن کہ یہ چیزوں کو انکیپسولیٹ کر کے ان کو اپنے پیچھے ہائڈ کر کے ایک ایبسٹریکشن کریٹ کرنا اور پھر اس ایبسٹریکشن کو ایز این ایبسٹریکشن ٹریٹ کرنا اور اس سے آپ سسٹم کی جو کمپلیکسٹی ہے اس کو اس کے پیچھے ہائڈ کر لیتے ہیں یہ جو ایبسٹریکشن کا کانسیپٹ جو ہے یہ ہم انکیپسولیشن کے ذریعے اس کی بات اور آگے بڑھائیں گے اس سے پہلے ذرا میں ایک آپ کو ذرا تھوڑا سا پیچھے لے چلتا ہوں میں آبجیکٹ پیراڈائم سے باہر نکل کے ذرا تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں اور وہ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب ہم جو فنکشن بناتے ہیں فنکشن جو لکھتے ہیں وہ فنکشن کیا ہوتے ہیں وہ کس چیز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں ان فنکشنز کا فائدہ کیا ہے یہ جو آپ کی اگر آپ نے لائبریریز دیکھی ہوں آبجیکٹ یہ آپ کی ایم ایف سی کی لائبریری ہے یا اسٹینڈرڈ سی لائبریری ہے اسٹینڈرڈ سی پلس پلس کی لائبریری ہے یہ جو لائبریریز ہیں ان میں بے شمار فنکشنز ہیں یہ فنکشنز کیا آپ کو چیز پرووائڈ کر رہے ہیں اور اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے آپ اگر خود اپنے پروگرام میں فنکشن لکھیں تو وہ فنکشن آپ کو کیا چیز اچیو کرتے ہیں یہ فنکشن جو ہے یعنی کہ ایک تو اس کا بڑا سمپل سا فائدہ ہے بڑا عام طور پہ جو جس لیے لکھے جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر ایک ہی کام آپ نے بار بار کرنا ہو تو اس کام کو آپ یہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ یہ چیز دس جگہ ہو رہی ہے تو اس کو ایک فنکشن کی فارم میں آپ باہر لے آتے ہیں اور اس کو ایک بار اس کا فنکشن لکھ لیا اور جہاں جہاں اس وہ کام کرنے کی ضرورت ہے اس اس جگہ پہ اس فنکشن کو کال کر لیا تو اس سے آپ کافی سارا وقت اور اپنا کوڈ بچا لیتے ہیں اور بعد میں اس کو مینٹین کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے کیونکہ اگر آپ نے اس کو ایک فنکشن کی صورت میں لکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اگر آپ نے ایک جگہ چینج اگر آپ کو فنکشن میں چینج کرنے کی ضرورت پڑی ہے تو ایک جگہ آپ نے چینج کر دی آپ کو دس جگہ جا کے چینج کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو یہ ایک ذرا بہتر سسٹم ہو جاتا ہے چینج کے حوالے سے اور ویسے بھی آسانی پیدا ہو جاتی ہے فنکشن جو ہیں یہ ایک اور بھی امپورٹنٹ کانسیپٹ اپنے اندر رکھتے ہیں اور وہ یہ ہے پرابلم کی ڈیکمپوزیشن اس کا کیا مطلب ہے مطلب یہ ہے کہ اگر جب آپ نے پرابلم کو اس طریقے سے ڈیکمپوز کیا ہم اس حوالے سے بات کریں گے فنکشن اور ڈیزائن کے حوالے سے کہ آپ نے ایک کانسیپٹ جو ہے ایک جو پروگرام کا الگودم کا ایک اسٹیپ جو ہے جو کمپلیکس اسٹیپ ہے اس کو ایک فنکشن میں آپ نے باہر کر دیا تو اس سے اوور آل اس الگودم کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے اس کو کمپریہینڈ کرنا آسان ہو جاتا ہے اور اس کو جو ہے بعد میں مینٹین کرنا آسان ہو جاتا ہے تو آپ نے اس کانسیپٹ کو ایبسٹریکٹ آؤٹ کر دیا اس کو ایک ایبسٹریکشن کے ذریعے فنکشن کے ذریعے اس اس کے کے فنکشن اندر کی ڈیٹیلز جو تھیں اس کو چھپا دی یہ بات میں آپ کو ایک ایگزامپل کے ذریعے واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو یہ یہ ایگزامپل میں آپ کو بعد میں بھی انشاءاللہ دوبارہ دکھاؤں گا لیکن اس سٹیج پہ اس کا مقصد یہ ہے اس چیز کو واضح کرنا ہے کہ یہ فنکشن سے آپ کس طریقے سے آپ انفارمیشن ہائڈ کرتے ہیں ایلگوزم کی انفارمیشن الگوزم کے بارے میں ڈیٹیلز آپ کیسے ہائڈ کرتے ہیں اور اس سے الگوزم سمجھنا کیسے آسان ہو جاتا ہے تو آئیے چلتے ہیں یہ ایگزامپل دیکھتے ہیں یہ ایگزامپل جو ہے یہ ایک بڑا سمپل سا بڑا عام سا پروگرام ہے جو سلیکشن سارٹ کا پروگرام ہے یہ سلیکشن سارٹ جو ہے آپ نے کئی بار دیکھی ہوگی پڑھی بھی ہوگی یہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ یہ دو لوپس ہیں جو اندر والی لوپ ہے اس میں ایک آپ منیمم ویلیو تلاش کرتے ہیں اس رینج میں سے اور جب اس رینج میں آپ کو منیمم ویلیو مل جاتی ہے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ پہلی ویلیو کو اس منیمم ویلیو کے ساتھ ایکسچینج کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلا جب پہلی اٹریشن میں جو پہلا جو نمبر جو ہے after this completion of this iteration وہ سب سے چھوٹا نمبر ہوگا اس ایرے میں اسی طریقے سے یہ کام کرتا رہتا ہے میں I don't want to get into the details میرا خیال ہے کہ یہ الگ نے کئی بار دیکھا ہوگا اس وجہ سے اس کی ضرورت نہیں ہے اس کو ایکسپلین کرنے کی لیکن یہ ایگزامپل دکھانے کا مقصد میرا کیا تھا اب آپ ذرا یہ تھوڑا سا یہ دوسرا یہ دیکھیے اسی کوڈ کو یہ دوسرے طریقے سے میں نے لکھا ہے اس میں یہ ہے کہ ایک منیمم کا فنکشن لکھا گیا ہے جو منیمم کا فنکشن ایک ایرے میں سے within that given range یہ منیمم نمبر تلاش کرتا ہے اور اس نمبر کا انڈیکس جو ہے وہ ریٹرن کر دیتا ہے تو یہ بڑا سمپل سا ایک چھوٹا سا چار لائن کا فنکشن ہے جو once again there is no point and actually talking about the algorithm بڑا سمپل سا آپ کو آلریڈی پتا ہوگا اب میں نے جب یہ منیمم کا فنکشن لکھ لیا تو آئیے دیکھتے ہیں میں وہ سلیکشن سارٹ کے فنکشن کو اب میں منیمم کے فنکشن کو یوز کرتے ہوئے سلیکشن سارٹ کے فنکشن کو اب میں دوبارہ لکھتا ہوں اور یہ دیکھیے اب یہ سلیکشن سارٹ کا فنکشن جو ہے اس میں یہ فور لوپ کے اندر یہ میں منیمم کے فنکشن کی کال ایک دے رہا ہوں اور اس سے جو مجھے انڈیکس ملے گا وہ میں سواپ کا فنکشن یوز کرتے ہوئے سواپ کر رہا ہوں تو میرا سلیکشن سارٹ کا algorithm actually now has become a three four line function اس میں جو چیز امپورٹنٹ ہے جو چیز غور کرنے کی ہے کہ جو پڑھنے والا جو ہے وہ اس فنکشن کو جب پڑھے گا تو میرا خیال ہے اسے یہ اس کا الگوریدم اور اس کی جو ساری ڈیٹیلز جو ہیں یہ فنکشن کام کیسے کر رہا ہے وہ زیادہ آسانی سے سمجھ آئے گا بنسبت اس کے جو فنکشن ہم نے پہلے دیکھا تھا جس میں دو فار لوپس تھیں اور دوسری فار لوپ میں وہ آپ منیمم تلاش کر رہے تھے اور اس سے آپ پھر اس کے بعد اس کو ایکسچینج کر رہے تھے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک الگوریدم کے اسٹیپ کو اور وہ اسٹیپ کیا تھا کہ find the minimum within that given range اس ایک الگم کے اسٹیپ کو آپ ایک فنکشن کے ذریعے ایبسٹیکٹ آؤٹ کر رہے ہیں اور پھر اس کو یوز کر رہے ہیں اس سے آپ کو پروگرام کو سمجھنے میں کمپریہینڈ کرنے میں مینج کرنے میں آسانی ہو جائے گی تو یہ آپ نے یہ دیکھا کہ اس طریقے سے ایک فنکشن کی ایک ایبسٹریکشن بنانے سے کچھ اس کو مینج کرنا اس کمپلیکسٹی کو مینج کرنا اس پروگرام کو سمجھنا کچھ آسان ہو گیا اسی کانسیپٹ کو ذرا ہم جب تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہیں انکیپسولیشن کی جب میں بات کر رہا ہوں یہ ایکچولی یہ انفارمیشن ہائڈنگ جو ہے یہ کانسیپٹ بڑا پرانا کانسیپٹ ہے اور یہ فنکشن کے حوالے سے ہمیشہ سے یہ زیر استعمال ہے اور یہ اس طریقے سے کمپلیکسٹی کو مینج کیا جاتا ہے لیکن جب ہم نے آبجیکٹ اورینٹیڈ کے حوالے سے ذرا تھوڑی سی بات کی تھی اگر آپ نے آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ آپ کو کچھ یاد ہوگا تو جو ہم ہم کلاسز بناتے ہیں آبجیکٹ بناتے ہیں اس کے پیچھے کیا کانسیپٹ کیا ہے وہ والا کانسیپٹ وہی ہے جو ہم کوہیجن کے کانسیپٹ کی ہم بات کر رہے تھے کوہیجن کیا چیز ہے کوہیجن یہ چیز ہے کہ آپ نے ایک ایسپیکٹ جو ہے اس کے بارے میں انفارمیشن ایک جگہ پہ اکٹھی کر دیٹ از آپ نے اس کا جو اس سے ریلیٹڈ جو ڈیٹا تھا وہ آپ نے اس کے اندر ڈال دیا اور اس سے ریلیٹڈ جو اس ڈیٹے پہ جو آپریشنس تھے وہ آپ نے اس جگہ پہ اکٹھے کر دیا یعنی کہ آپ نے اس اینٹی کے بارے میں جو انفارمیشن تھی وہ اس اینٹری کے اندر آپ نے انکیپسولیٹ کر دی اس کا فائدہ کیا ہوا ذرا اس چیز کے بارے میں سوچئے پروگرام کس چیز کا نام ہے جب آپ کوئی سسٹم کو آٹومیٹ کرتے ہیں جب آپ کوئی پروگرام بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں اس کا جواب ایکچولی بہت آسان سا جواب ہے ذرا اگر آپ اس پہ ذرا غور کریں تو آپ کو بھی یقیناً اس کا جواب مل جائے گا کسی بھی سافٹ ویئر سسٹم میں ایکچولی دو چیزیں ہی ہوتی ہیں اس کے باقی اسپیکٹ تو اپنی جگہ پہ ہیں لیکن ایک سافٹ ویئر کرتا کیا ہے ایک سافٹ ویئر میں کچھ ڈیٹا ہوتا ہے جس ڈیٹے کو کسی طریقے سے پروسیس کرنا ہوتا ہے تو جو سافٹ ویئر جو ہے وہ دو چیزوں کا نام ہے جو ڈیٹا جو ہے اور جو اس ڈیٹا پہ جو پروسیسز ہیں جس طریقے سے اس کو پروسیس کرنا ہے تو اب ذرا اس کانٹیکس کے حوالے سے ذرا آپ ذرا سوچئے میں آپ کو ایک سافٹ ویئر سے ان ریلیٹڈ ایگزامپل کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہوں اور اسی چیز کو شاید ڈسکرائب کرنے کی کوشش کروں آپ کچھ ایسا سوچیے کہ آپ کے پاس کسی آفس میں آپ جاتے ہیں اس آفس میں کچھ آپ کو کچھ کام ہے تو جو بھی اس آفس میں جو عملہ جو ہے اس نے وہ کام کرنا ہے اب جو کام جو کرنا ہے اس کے بارے میں انفارمیشن جو ہے انفارمیشن وہ کہیں جگہ پھیلی ہوئی ہے ایک جگہ پہ اکٹھی نہیں ہے وہ انفارمیشن تو جن صاحب کے پاس آپ جائیں فرض کریں کام کروانے کے لیے اگر ان کے پاس وہ انفارمیشن نہ ہو جو بھی آپ کے کام سے ریلیٹڈ فائل یا جو کچھ بھی چیز ہو ڈیٹا وہ انہیں ڈھونڈنا پڑے گا جب وہ انہیں ڈیٹا ڈھونڈنا پڑے گا تو پھر اس کے بعد اس پہ وہ انہوں نے جو رول اپلائی کرنے ہیں جو انہوں نے پروسیس کرنا ہے اس ڈیٹے کو وہ اس ڈیٹے کو پروسیس کریں گے اور اس کے بعد پھر وہ ڈیٹا شاید ان کے پاس جب آ گیا اب کسی اور کو چاہیے تو وہ ڈھونڈتا ہوا وہ فائل آئے گا ان کے پاس سے فائل لے گا اور اس پہ کچھ اگر اور کوئی ایکشن لینا ہے تو وہ طریقے سے ایکشن لیا جا سکتا ہے تو اگر فائل کی مینجمنٹ ایک اچھے طریقے سے نہ ہو تو یہ اس طرح کے پرابلم ہو سکتے ہیں کہ فائل بیچ میں سے سمجھ نہیں آئی کدھر گم ہو گئی ڈیٹا کون سا تھا کس کے پاس تھا کون اس کو مینج کر رہا ہے پروگرام کے حوالے سے بھی یہی ایشوز ہیں جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک جو کام کرنا ہے اس کام کرنے کے حوالے سے جو ڈیٹا جو ہے اگر وہ مختلف جگہ پہ بکھرا ہوا ہو تو پھر اس کام کرنے کی کمپلیکسٹی بہت بڑھ جاتی ہے آپ کو پہلے اس ڈیٹے کو تلاش کرنا پڑے گا اس کے بعد اس پہ آپ کو ایکشن لینا پڑے گا اور پھر اس ڈیٹے کو پروسیس کر کے پھر آپ نے جو انفارمیشن سیو کرنی ہے وہی کرنی پڑے گی تو آبجیکٹ اورینٹیڈ کے کانسیپٹ میں یہ جو انکیپسولیشن کا کانسیپٹ ہے یہ آبجیکٹ اورینٹیشن کے بڑا قریب ہے ایکچولی آبجیکٹ اورینٹیشن ادھر سے ہی یہ کانسیپٹ ڈیولپ ہوا وہ کانسیپٹ یہی ہے کہ جو جس ڈیٹے کی جس جگہ پہ ضرورت ہے اس ڈیٹے کو ادھر ہی رکھیں اور سارے آپریشن جو اس ڈیٹے کے ساتھ ڈیٹے پہ اپلیکیبل ہیں ان کو وہیں پر ڈیفائن کر دیں تو آپ کو یہ آسانی رہے گی اس اینٹی کو ایز اے ہول مینج کرنے کی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ڈیٹا کون سا ہے آپ کو پتا ہے اس پہ پروسیسز کون سے ہیں اگر آپ کسی قسم کی کوئی چینج کرنا چاہتے ہیں تو وہ چینج بھی آسان ہے اور وہ ایک ہی جگہ پہ وہ چیز پڑی ہوئی ہے اسی جگہ پہ آپ نے جو کچھ اس سے کرنا ہے آپ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں تو انفارمیشن کو آپ نے انکیپسولیٹ کر دیا آپ نے اس کی ڈیٹیلز جو ہیں اس کے بارے میں جو کمپلیکسٹی اس کی جو ہے انٹرنل کمپلیکسٹی وہ آپ نے چھپا دی باہر کے سسٹم کو آپ نے ایک ایک ایبسٹریکشن دے دی کہ بھئی یہ ایک ایبسٹریکشن ہے اس ایبسٹریکشن کو آپ استعمال کریں اور آپ کا کام ہو جائے گا اب میں تھوڑی سی بات سافٹ ویئر ڈیزائن اسٹریٹجیز کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلی بار ہم نے کچھ اس طرح کی بات کی تھی کہ سافٹ ویئر کی دو مختلف اسٹریٹجیز ہیں ڈیزائن کی ایک فنکشن اورینٹیڈ یا اسٹرکچرڈ ڈیزائن کہلاتا ہے اور دوسرا آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈیزائن کہلاتا ہے تو میں اب ان دونوں کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا اور میں اس بات میں اصل میں میرا مقصد یہ ہے ایک تو ذرا تھوڑا سا ان کو ڈیٹیل سے ذرا بات کی جائے کہ یہ ہوتی کیا چیزیں اور لیکن خاص طور پہ مقصد یہ ہے کہ اس چیز کو واضح کیا جائے کہ آبجیکٹ اوریئنٹیڈ ڈیزائن جو ہے وہ کیوں ایک بہتر ڈیزائن جیلڈ کرتا ہے کیسے اس سے عام طور پہ ڈیزائن بہتر ہوتا ہے میں یہ بات نہیں کہہ رہا کہ آپ فنکشن اورینٹیڈ ڈیزائن سے اچھا ڈیزائن نہیں کر سکتے یقیناً فنکشن اورینٹیڈ ڈیزائن سے بھی بڑے اچھے سسٹم ڈیزائن ہوئے ہیں اور اگر ایک اچھا ڈیزائنر ہو تو وہ ایک اچھا سسٹم ڈیزائن کر سکتا ہے using function oriented design techniques also لیکن عموماً آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈیزائن جو ہے یہ ایک بہتر ڈیزائن جیلڈ کرتا ہے اس حوالے سے آئیے چلتے ہیں ذرا تھوڑا سا ان کو کمپیئر کر لیں آبجیکٹ اور ڈیزائن اور فنکشن اورینٹڈ ڈیزائن کو کہ یہ ہیں کیا چیز اور پھر ان کو کس طریقے سے آبجیکٹ اور ڈیزائن بہتر ڈیزائن ہے فنکشن اور ڈیزائن کے نسبت فنکشن اور ڈیزائن جس طرح پچھلی بار میں نے ذکر کیا تھا فنکشن اورینٹڈ ڈیزائن میں آپ سسٹم کو سیٹ آف فنکشنس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں تو آپ نے سسٹم کو اس طریقے سے ڈیوائڈ کیا اس طریقے سے ڈیکمپوز کیا آپ ظاہر ہے کہ جب آپ بڑا پروگرام ہوگا اس پروگرام کی کمپلیکسٹی کو مینج کرنے کے لیے آپ کو اس کو چھوٹے ٹکڑوں میں توڑنا پڑے گا اب وہ جو چھوٹے ٹکڑے جو فنکشن اورینٹیڈ ڈیزائن کے حوالے سے ہم جب بات کرتے ہیں یہ چھوٹے ٹکڑے فنکشنز ہیں یہ چھوٹے ٹکڑے وہ سارے پروسیسز ہیں جو اس ڈیٹے پہ آپ کریں گے تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک فنکشن جو ہے آپ مین پروگرام سے شروع ہوئے اس نے کسی فنکشن کو کال کیا وہ اس فنکشن نے دوسرے فنکشن کو کال کیا تیسرے فنکشن نے کال کیا اینڈ الٹیمیٹلی آپ کے پاس کچھ چوائسیز ہوتے ہیں اس چوائس میں آپ کچھ ڈسیزن پوائنٹ یا جس طریقے سے بھی آپ نے اپنا لاجک بنایا ہوا ہے اس لاجک کے مطابق فنکشنز ایک دوسرے کو کال کرتے ہیں اور اس سے اوور آل اس فنکشنلٹی کو اچیو کر لیتے ہیں جو بھی آپ کا جو ریکوائرمنٹ میں جو لکھا ہوا ہے جو سافٹ ویئر بنانے کا آبجیکٹو ہے وہ اس طریقے سے فنکشنز کے ایک دوسرے سے ایک دوسرے کو کال کرنے کے نتیجے میں اس سیکوینس سے وہ چیز اچیو ہوتی ہے ان دی آبجیکٹ اور ڈیزائن جس طریقے سے میں نے کل بھی بات کی تھی کہ نا یو ڈیفائن اور describe your system as a set of objects decompose your system as a set of objects اس کو جو آپ نے ٹکڑے بنائے کمپلیکسٹی کو مینج کرنے کے لیے جن میں کمپوننٹ میں ڈیوائڈ کیا وہ آبجیکٹس ہیں اور وہ جو آبجیکٹس جو ہیں وہ سسٹم کی وہ آپس میں میسیجز پاس کرتے ہیں کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور اس سے اوور آل سسٹم کا آبجیکٹو اچیو ہوتا ہے تو یہ دونوں باتیں ذرا کس طریقے سے مختلف ہیں یہ ذرا میں تھوڑا سا اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا ڈیٹیل سے بات کرنا چاہوں گا اور یہ میرا خیال ہے کہ اس ایگزامپل سے اس سلائڈ کی کی وجہ سے شاید آپ کو یہ چیز زیادہ آسانی سے سمجھ آ جائے تو آئیں یہ چلتے ہیں یہ ایگزامپل دیکھتے ہیں یہ پہلی ایگزامپل جو آپ کے سامنے میں دکھا رہا ہوں اس میں جس طریقے سے میں نے کہا کہ ایک سسٹم میں جو موسٹ امپورٹنٹ کمپوننٹس ہیں جو نہایت امپورٹنٹ دو چیزیں ہیں ایک ہوتا ہے ڈیٹا اور ایک ہوتا ہے اس ڈیٹے پہ جو فنکشن جو ہونا ہے جو پروسیس اس ڈیٹے کے ساتھ ہونا ہے جس طریقے سے اس ڈیٹے کو مینیپولیٹ کر کے آپ نے ڈیزائرڈ ریزلٹ نکالنے ہیں اور اور نیکسٹ ڈیٹا آپ نے پروڈیوس کرنا ہے جو کسی اور جگہ پہ یوز ہوگا یہ شاید اگر آپ کو یاد ہو ہم نے ڈیٹا فلو ڈائگرام میں بھی یہ بات کی تھی یہ بیسیکلی وہی چیز ہے تو اب ذرا فنکشن اورینٹیڈ ڈیزائن کے حوالے سے ذرا بات کرتے ہیں ذرا دیکھتے ہیں یہ دیکھیے یہ آپ کے سامنے یہ تصویر نظر آ رہی ہوگی اس میں یہ لاجیکل ایک میں نے ریپرزینٹ کرنے کی کوشش کی ہے لاجیکلی اس چیز کو اس تصویر میں there are a set of functions اور نیچے there are a set of data اچھا اب یہ جو چیز جو ہے یہ بڑی آسانی سے شاید آپ کو سمجھ آ جائے اگر آپ ذرا اپنی توجہ دلائیں اپنے آپ کو ڈیٹا بیس کی طرف عام طور پہ یہ جو نیچے سیٹ آف ڈیٹا کی جو بات میں کر رہا ہوں یہ آپ سمجھ لیں کہ ایک طرح سے یہ آپ کے ڈیٹا بیس میں ٹیبلز ہیں سو انفارمیشن ان ٹیبلز میں رکھی ہوئی ہے تو اوپر جو فنکشنز جو ہیں یہ آپ سمجھ لیں کہ ایک طریقے سے اس ڈیٹا بیس پہ کوئریز ہیں جو کوئریز کے ذریعے یا مختلف فنکشنز کے ذریعے اس ڈیٹا سے ڈیٹا بیس میں سے ڈیٹا اٹھایا جاتا ہے کچھ اس پہ پروسیسنگ ہوتی ہے واپس ڈیٹا بیس میں اسٹور کیا جا سکتا ہے تو یہ ایک اس کی ایگزامپل ایک ہو گئی سسٹم کی جس میں آپ نے فنکشنز ہوئے جو آپ کے ڈیٹا بیس میں ڈیٹا سٹورڈ ہے اس پہ جو فنکشن آپ نے پرفارم کیے اس کے نتیجے میں کچھ اور ڈیٹا ہوگا وہ واپس آپ ڈیٹا بیس میں سٹور کر دیں گے تو یہ اس چیز کی ایک لاجیکل ریپرزینٹیشن ہے اب ذرا اس سسٹم پہ ذرا دو منٹ آپ غور کیجئے اور ذرا دیکھیے دو تین چیزیں جو ہیں میں آپ کو چاہتا ہوں کہ آپ ان پہ توجہ دیں اور ان کے بارے میں غور کریں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہم مختلف سیٹ آف فنکشنس کی بات کر رہے ہیں ایک فنکشن جو ہے وہ کسی ایک یا ایک سے زیادہ ڈیٹا سیٹس کو ایکسیس کر رہا ہے اسی طریقے سے ایک ڈیٹا سیٹ کو ایک سے زیادہ فنکشن بھی ایکسس کر سکتے ہیں so there is this group of functions جو اس گروپ آف ڈیٹا سیٹس کو ایکسیس کر رہے ہیں اور اگر ہم ان کی ریلیشن شپ آپس میں دیکھیں فنکشنز کی اور یہ ڈیٹا سیٹ کی تو یہ ریلیشن شپ آپ کو many to many relationship نظر آئے گی یعنی کہ ایک فنکشن بہت سارے ڈیٹا سیٹس میں سے انفارمیشن اٹھا رہا ہے اور ایک جو ڈیٹا سیٹ ہے وہ بہت سارے فنکشنس کو انفارمیشن پرووائڈ کر رہا ہے یا اس میں ان فنکشن سے انفارمیشن آ رہی ہے تو یہ many to many relationship ہے اچھا اب جب پروگرام جب آپ لکھتے ہیں جب آپ پروگرام لکھیں گے تو آپ ذرا دیکھیے غور کریں کہ اس پروگرام میں کیا چیز ہوگی جو آپ کا جو کوڈ ہے وہ کیا ہے آپ کا کوڈ ہے وہ ان فنکشن کی صورت میں لکھا جائے گا تو جب آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو آپ یہ فنکشن لکھیں گے فنکشن اے فنکشن بی اور آپ دیکھیں گے کہ یہ فلاں جگہ ڈیٹا سیٹ سے یہ انفارمیشن اٹھائے گا اور اس انفارمیشن وہاں پر یہ انفارمیشن پڑی ہے اس انفارمیشن کے ساتھ یہ پروسیس ہوگا اس کے بعد یہ ریزلٹ آئیں گے اور ان ریزلٹ کے ساتھ آپ نے یہ کرنا ہے that is what this function is suppose to do اب ذرا اس کو ذرا غور کیجئے جب آپ نے چینج کرنی ہوئی جب آپ کو ریکویسٹ آئی کہ یہ پرابلم آ رہا ہے آپ کے سافٹ ویئر میں کوئی ڈیفیکٹ ہے کوئی بگ ہے تو اب آپ نے اسے اسے ڈی بگ کرنا ہے تو آپ ڈی بگ کرتے ہوئے پہنچے آپ نے اس فنکشن میں دیکھا کہ اس فنکشن میں ایکچولی لاجیکل پرابلم تھی تو آپ نے اس لاجیکل پرابلم کو فکس کر دیا سو فار سو گڈ کوئی چیز اس سے امپیکٹ نہیں ہوئی بڑی آسانی سے وہ لاجیکل پرابلم اس الگ میں جو پرابلم تھا وہ آسانی سے سامنے نظر آ گیا آپ نے فکس کر دیا نہ ڈیٹا میں کوئی چینج ہوئی نہ کسی اور فنکشن میں چینج کرنے کی ضرورت ہے کام آپ کا مکمل ہو گیا اب ذرا اس سنیریو کو ایک دوسرے کانٹیکس میں دیکھیں آپ کو ڈیزائرڈ ریزلٹ نہیں مل رہے اب یہ ڈیزائرڈ ریزلٹ کیوں نہیں مل رہے ایک تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے جس طریقے سے ہم نے پہلے بات کی تھی کہ الگوریدم میں کوئی پرابلم ہو گیا دوسری اس میں بات یہ ہو سکتی ہے کہ اس کے ڈیٹا میں کچھ پرابلم ہے کچھ جو ڈیٹا جو آپ کو چاہیے وہ مکمل نہیں ہے یا ڈیٹا جس طریقے سے ریپرزینٹ کیا گیا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے جو آپ سٹور کر رہے ہیں وہ انفارمیشن کچھ ہے ڈیٹا میں ایکچولی انفارمیشن کچھ اور چاہیے اس پرابلم کو اگر آپ دیکھیں تو جب آپ فکس کرنے جائیں گے سیکنڈ پرابلم جہاں پر ڈیٹا میں پرابلم ہے تو آپ نے دیکھا فنکشن کال کیا فنکشن نے جو انفارمیشن آپ کو ریٹرن کی آپ نے دیکھا کہ وہ رزلٹ وہ نہیں ہے جو آپ کو چاہیے اور پتہ یہ لگا کہ وہ اصل میں وہ ڈیٹے میں گڑبڑ تھی وہ ڈیٹا جس طریقے سے ریپرزینٹ نیچے کیا گیا تھا وہ کافی نہیں تھا اس میں کچھ اور چینجز کرنے کی ضرورت ہے یا اس کے فارمیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے یا کچھ اور اس طرح سے پورے سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے اس ڈیٹا کو بھی آپ کو ٹچ کرنا پڑے گا یہی وہ پرابلم ہے جو آپ کو زیادہ مشکل جہاں پر پیش آئے گی اس پرابلم میں خاص بات کیا ہے اگر آپ کو یاد ہو میں نے کہا تھا کہ یہ many to many relationship ہے لیکن اس many to many relationship میں انفارمیشن جو ہے فنکشن کے پاس تو یہ انفارمیشن ہے کہ میں کون سا ڈیٹا سیٹ یوز کر رہا ہوں لیکن ڈیٹا سیٹ کے پاس یہ انفارمیشن نہیں ہے کہ مجھے کون سا فنکشن یوز کر رہا ہے تو اگر آپ کسی ڈیٹا سیٹ میں کوئی چینجز کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ تلاش کرنا پڑے گا کہ وہ ڈیٹا سیٹ کن کن فنکشن میں یوز ہو رہا تھا many to many relationship ہونے کی وجہ سے اور اس وجہ سے اس کو چینج کرنا مشکل ہوگا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے ادھر چینج کی کچھ دوسرا سیٹ جو ہے ڈیٹا سیٹ جو وہی ڈیٹا سیٹ جو ہے دوسرا فنکشن جو یوز کر رہا تھا وہ کچھ اور ایکسپیکٹ کر رہا تھا اب اس فنکشن نے کام کرنا بند کر دیا اور اس طریقے سے آپ کا سسٹم کلیپس کر گیا تو یہ ایک بڑا پرابلم ہوتا ہے اسی پرابلم کو اگر آپ ذرا دوسرے کانٹیکس میں دیکھیں آبجیکٹ اور کانٹیکس میں یہاں پر ہم نے ڈیٹا اور فنکشن دونوں اکٹھے کر دیے جس ڈیٹا کے اوپر جو فنکشن ہونا ہے وہ اسی اینٹی کے بیچ میں پڑا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی جگہ پہ وہ ساری انفارمیشن پڑی ہوئی ہے اس سے جب آپ کو چینج کریں گے فنکشن میں یا ڈیٹا میں تو آپ کو پتا ہے کہ وہ اس کا افیکٹ جو ہے وہ ود ان دیٹ کلاس ہی ہوگا اور وہ افیکٹ جو ہے وہ لوکلائزڈ رہتا ہے اس سے ادھر ادھر کی چیزیں چینج نہیں ہوں گی اس وجہ سے چینج کرنا اس کو آسان ہو جائے گا تو اس طریقے سے جب آپ آبجیکٹ اور ڈیزائن آپ کرتے ہیں تو اس میں یہ چینج کو مینج کرنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے بہ نسبت فنکشن اورینٹیڈ ڈیزائن کے اگر آپ اتنے کیئرفل نہ ہوں اور اسی وجہ سے آبجیکٹ اور ڈیزائن ایک ایسا سسٹم پروڈیوس کرنا کرتا ہے عام طور پہ جو زیادہ مینٹنیبل ہو میں اپنی اسی بات سے آج کی بات ختم کرتا ہوں اور لیکن ختم کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم اسے تھوڑا سا دوبارہ سمرائز کر لیں جو ہم نے آج گفتگو کی تھی آج ہم نے ڈیزائن کے حوالے سے اپنی بات جاری رکھی ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھا کہ ڈیزائن کی کوالٹیز اچھے ڈیزائن کی کوالٹیز کیا ہوتی ہیں پچھلی بار کی گفتگو کو ہم نے جاری رکھتے ہوئے اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات جو میں دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں اور میں نے بار بار اس چیز کو امفسائز کیا ہے کہ اچھا ڈیزائن وہ ہے جو ایسا سسٹم آپ کو دے جس کو بعد میں مینٹین کرنا آسان ہو یعنی کہ اس سسٹم میں چینجز لے کے آنا آسان ہو تو maintainable system is the objective in most cases ہو سکتا ہے کچھ ایسے کیسز ہوں جہاں پر maintenance is not really the concern کچھ اور پیرامیٹر زیادہ امپورٹنٹ ہو لیکن عام طور پہ مینٹیننس سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اور مینٹنس کے حوالے سے جو دو سب سے امپورٹنٹ کانسیپٹ ہیں وہ ہیں کوہیجن اینڈ کپلنگ ہمیں سسٹم ایسا بنانا ہے جو ہائیلی کوہیسو ہو اور سسٹم ایسا بنانا ہے جو لوزلی کپلڈ ہو لوزلی کپل سسٹم کیا ہوگا لوزلی کپل سسٹم وہ ہوگا جس میں انٹر کمپوننٹ لنکیجز کم ہوں گی اس کی میں نے آپ کو ایگزامپل دکھائی تھی اور میرا خیال ہے کہ شاید بات واضح ہو گئی ہوگی لیکن ہم یہ بات بار بار کرتے رہیں گے آگے چل کے ہائیلی کوہیسو سسٹم کیا ہوتا ہے ہائیلی کوہیسو کمپوننٹ کیا ہوتا ہے ایسا کمپوننٹ جس کی انٹرا کمپوننٹ لنکیجز بڑی اسٹرانگ ہو اور اس کو صرف ایک کی ایبسٹریکشن اس میں انکیپسولیٹ کی جا رہی ہو مختلف چیزیں بیچ میں شامل نہ کی جا رہی ہوں اور وہ ایک چیز ملغوبہ نہ بن رہی ہو اسی حوالے سے ہم نے آگے بات کو اپنی کو جاری رکھا تھا اور میں نے یہ بات ایگزامپل کے ذریعے اور یہ آپ کو ڈائگرام کے ذریعے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی تھی کہ آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیزائن کیوں بہتر ڈیزائن جیلڈ کرتا ہے بنسبت فنکشن اورینٹڈ ڈیزائن کے وجہ یہ ہے کہ ڈیٹا اور فنکشن کی اگر آپس میں لنکیجز جو ہیں وہ مینی ٹو مینی ہو ریلیشن شپس فنکشن کو تو ڈیٹے کا پتہ ہوتا ہے کہ کون سا ڈیٹا یوز ہو رہا ہے ڈیٹے کو فنکشن کا نہیں پتہ ہوتا اور اس وجہ سے اگر ہم ڈیٹا میں کوئی چینج کریں تو وہ ہمیں ان تمام فنکشنس کو ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ جہاں پر چینج کرنے کی ضرورت پڑے گی اور اس وجہ سے یہ مشکل کام ہو جاتا ہے سسٹم کو مینٹین کرنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اور آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈیزائن اس چیز کو بہتر بناتا ہے میں اسی بات پہ آج کی بات ختم کروں گا اور انشاءاللہ اس بات کو آگے جاری رکھیں گے اگلے لیکچر میں اس وقت تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے اللہ حافظ اور السلام علیکم